محمد بن حاتم ابراہیم بن دینار ابن ابی عمر مکی اور احمد بن عبدہ زبی نے ہمیں ابن عیینہ سے حدیث بیان کی الفاظ ابن حاتم اور ابن دینار کے ہیں ان دونوں نے کہا ہمیں سفیان بن عمر بن دینار سے حدیث بیان کی انہوں نے تاؤس سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دوسرے کو اپنی اپنی دلیلیں دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آدم آپ ہمارے والد ہیں آپ نے ہمیں ناکام کر دیا اور ہمیں جنت سے باہر نکال لائے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تم موسیٰ ہو تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہم کلامی کے لیے منتخب فرمایا اور اپنے ہاتھ سے تمہارے لیے اپنے احکام کو لکھا کیا تم مجھے اس بات پر ملامت کر رہے ہو جسے اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں مجھے پیدا کرنے سے بھی چالیس سال پہلے مقدر کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضرت آدم علیہ علیہ السلام السلام میں حضرت پر غالب آ گئے حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام پر غالب آ گئے ابن ابی عمر اور ابن عبدہ کی حدیث میں ہے کہ ایک نے کہا لکھا اور دوسرے نے کہا تمہارے لیے اپنے ہاتھ سے تورات لکھی صحیح مسلم حدیث نمبر 6742